یہی لوگ اپنے رب کی سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہاں خدا سے مراد نور بصیرت اللہ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے یعنی جو لوگ گزشتہ اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف ہوتے ہیں انہی کو اللہ نور بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں اس لیے کہ اس راہ کے علاوہ تمام راہیں بدبختی ہلاکت اور تباہی کی راہیں ہیں